بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے